بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واللیل اذا یغشا رات کی قسم جب دن کو چھپا لے والنہار اذا تجلا اور دن کی قسم جب چمک اٹھے وما خلق الذکر اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے ان سعیکم کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی وصدق بالحسن اور نیک بات کو سچ جانا فسنیسره لیسرا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اسے سختی میں پہنچائیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور جب وہ دوزک کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا إِنَّ

اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے اللہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا ال يتزكى جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو وما لأحد عنده من نعمة اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ اپنے خدا وند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا